عبدالعزیز بن محمد نے سہیل بن ابی صالح سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرا پہاڑ پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چٹان جس پر یہ سب تھے ہلنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ تجھ پر نبی یا صدیق یا شہید کے علاوہ اور کوئی نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6247